دعوت اسلامی میں ہم دنیا بھر کے مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج کے سلسلے میں ہم دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری کا دبئی عرب امارات میں یوسف امان مسجد میں ہونے والا

وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ توبو الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ عزب اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا سنت و برا مہکا مہکا مدری ماحول عطا فرمایا اور ہمارے دلوں میں پندرہویں صدی کے عظیم بزرگ روحانی پیشوا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی محبت اور ان کا دامن ہمیں عطا فرمایا اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے اپنے صاحبہ کرام علیہ رضوان کو دین کی خاطر اور اسلام کی خاطر قربانی دینے کا ذہن عطا فرمایا اور اللہ ازب اجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ان کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے کا ذہن عطا فرمایا رب کریم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے صحابہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیں اپنا مال قربان کیا اپنا سب کچھ قربان کیا تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ وہ ہجرت مدینہ ہے مدینے کی طرف ہجرت کرنا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف یعنی بہت زیادہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے وہ بہت زیادہ ستایا گیا جس کے واقعات آپ مختلف مبلکین سے سنتے رہتے ہوں گے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور بے شمار صحابہ کرام علیہ مردوان کے نام ہیں جنہیں بہت زیادہ ستایا گیا بعض کو اجتماعی طور پر ستایا گیا بعض کو گھروں کے اندر بہت زیادہ ستایا گیا گھر والوں کی طرف سے اذیتیں دی گئیں سوشل بائیکاٹ کیا گیا کھانا پینا اور کئی چیزیں بند کر دی گئیں اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام علیہ مردوان ایک ساتھی اس پریشانی کو فیس کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اللہ نے صحابہ کرام علیہ و ردوان کو استقامت کا پہاڑ بنایا اس کو آپ یوں واقع سے سمجھیے کہ منقول ہے کہ بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تپتی ریت پہ لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ کر ان کو ستایا جاتا تو پوچھنے والے پوچھتے کہ بلال پکارتے کیوں نہیں اپنے رب کو کہ وہ تمہیں بچائے تو آپ ارشاد فرماتے کہ جس طرح تم مٹی کے برتن کو بجا کر دیکھتے ہو میرا رب بھی اپنے بلال کا امتحان لے رہا ہے تو میٹھے اسلام بھائیوں یہ مختلف یہ یہ واقعہ مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے میں نے خلاصہ جو اس کا ایک نچوڑ نکلتا ہے وہ عرض کی تو سعد بن نبی وقاص صدی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے احتجاج کیا کہ تم دین سے پھر جاؤ ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور آپ کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی کئی دن گزر گئے ماں نے کھانا نہیں کھایا آپ نے جب ماں کی حالت دیکھی تو عرض کی کہ امی جان تمہاری ایک جانی اگر سو جانے بھی ہوں اور سب نکل جائیں تب بھی میں اپنے دین میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا تو ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا ماننا نہیں ہے تو کھانا بھی کھا لیا استقامت استقامت یہ بہت بڑی شے ہے تو اس طرح استقامت کا درس دیا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا سے بے رغبتی اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربانی دینے کا درس دیا اور ایک وقت آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاؤ اس سے پہلے ہجرت حفشہ کی طرف ہوئی پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو بعض وہ تھے جنہوں نے حفشہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جب مدینہ منورہ ہجرت کی گئی تو جیسے آپ یہاں ہیں اور آپ کا یہاں پر کس قدر ایک جمع ہوا ایک محنتیں کی ہیں کہ کسی نے کاروبار جمایا ہوا ہو اور اچھا کاروبار چل رہا ہو اور آپ کو کوئی آ کر کہے چل بھائی خروج ایک بات کر رہا ہوں نکلے یہاں سے آپ پر کیا بیتے گی بالکل دماغ کام نہیں کرے گا کہ یہ سب کیا ہوگا صرف مثال دے رہا ہوں کہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنی ساری محنتیں اپنی ساری کمائی پھر یہیں اگر بیوی بچے بھی رہیں اور وہ بولے کہ آپ کو جانا ہے تو جاؤ ہم نہیں آتے آپ کو بولا نا آپ جاؤ ہم نہیں آتے اور بیوی بچے چھوڑ کر جانا ہے کاروبار چھوڑ کر جانا ہے وطن چھوڑ کر جانا ہے کیا اس وقت کیا کیفیت ہوگی یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام علیہ و رضوان کو جب حکم ہوا کہ ہجرت کیجیے تو کسی کی کسی کے ماں باپ تیار نہیں ہوئے تو کسی کے بچوں کی امی تیار نہیں ہوئی کسی کے بچے تیار نہیں ہوئے تو کوئی کس طرح کو کس طرح کو کس طرح کو تو ایک کیونکہ وہ اللہ کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا وہ فرض تھا وہ ادا کرنا ہی کرنا تھا لیکن صرف استقامت کی کچھ مثالیں دے کر بیان کر رہا ہوں تاکہ ہماری سماج میں استقامت اور دین کی خاطر دینے والی یہ جو قربانیاں ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو موٹیویشن دیں اپنے آپ کو تھوڑا سا تربیت لیں کہ یہ کیسے کر گزرتے تھے ان کی کتنی پختہ ذہنی تھی ان کی کتنی پختہ تربیت تھی یہ سمجھانے کے لیے واقعات بیان کر رہا ہوں ورنہ وہ ایک فرض تھا ان کو ہجرت کرنی کرنی تھی تو اب اس طرح ہجرت ہوئی اس حضرت سہیب رومی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ باہر سے آئے تھے اور انہوں نے اپنا کاروبار اور بہت مال کمایا اور بہت مطلب کہ یہ آگے بڑھے تھے کاروباری طور پر کافی مال کما لیا مسلمان ہو گئے جب ہجرت کر رہے ہجرت کی تو کفار مکہ نے آگے جا کر آپ کو گھیر لیا کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ شخص باہر سے آیا تھا اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا ہمارے مکے میں رہ کر اس نے اتنا مال بنا لیا اور آج مال نے تجارت سب لے کر یہ کیسے یہ اجرت اس کو ہم کرنے دیں ہمارے ساتھ رہ کر تو اس نے اتنا کاروبار کیا گھیر لیا حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تم میرا مال چاہتے ہو اگر میں تم کو اپنا سارا مال دے دوں مجھے سرکار کے قدموں میں جانے دو گے کہ بالکل جانے دیں گے فرمایا فنا زمین کے اندر میں نے اپنا مال دفن کیا ہوا ہے جاؤ لے لو مجھے میرے آکا کے قدموں میں جانے دو اپنا سارا مال ان کو دے دیا اور آکا کے قدموں میں پہنچ گئے کسی نے گھر چھوڑا کسی نے کاروبار چھوڑا خود جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو کتابوں میں لکھا اس طرح کا مضمون کہ آپ نے ایک نظر مکہ مکرمہ کی طرف کی اور اشک بار ہوئے اور فرمایا اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے اے مکہ تو مجھے روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے ستایا نہ جاتا نکلا نہ جاتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا مکہ اتنا پیارا تھا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ مگر جب مدینہ منورہ پہنچے تو رب کی بارکاہ میں عرض کرتے یا اللہ میں مدینے سے محبت کرتا ہوں تو بھی مدینے سے محبت فرما اس کو مدینہ بنا دیا اور اس کی خاک کو خاک شفا بنا دیا تو یوں قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں کاروبار کی قربانیاں دی مال کی قربانی دی آل اولاد کی قربانیاں دی خود کربلا کا واقعہ عظیمت اور رخصت دونوں تھی رخصت تو یہ تھی کہ امام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیت کر لیتے رخصت تو تھی لیکن عظیمت یہ تھی کہ میں کسی فاسی کو فاجر کی بیت کیسے کروں کہ اس وقت آپ کا جو مقام تھا وہ آپ کا مقام تھا تو آپ نے فاسی کو فاجر کی بیت نہ کی یزید پلیت کی بیعت نہ کی نہ صرف اپنی جان اپنی اولاد اور اپنے کنبے کی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی عظیمت پر ہاتھ رکھا رخصت پر ہاتھ نہ رکھا اس طرح تاریخ اسلام یہ قربانیوں سے عبارت ہے پوری کی پوری تاریخ اسلام قربانیوں سے عبارت ہے کہیں اپنے پورے کے پورے کاروبار کی قربانیاں دی اپنے پورے کے پورے کنبے کی قربانیاں دی اپنے وطن کی قربانیاں دی اپنی جان کی قربانیاں دیں اپنے مال کی قربانیاں دی یہاں تک کہ اپنی غذائیں اپنے خوراک آپ دیکھ لیجئے جب مہاجر ہجر کر کے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے صحابہ کرام علیہ مردوان تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں ایک رشتہ قائم کیا انصار و مہاجر کا کہ جو مدینہ منورہ میں تھے وہ انصار تھے انصار کہتے ہیں مددگار کو انصار المسلمین انصار کہتے ہیں مددگار کو ان کو انصار بنایا گیا یہ مدد کرنے والے ہیں اور ان کو مہاجر بنایا کہ یہ عزت کر کر آنے والے ہیں اور دونوں میں بھائی چارہ کر دیا حضرت سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس صحابی کا بھائی بنایا بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا تو وہ آپ کو گھر لے آئے اور فرمایا کہ یہ میرا مال ہے آپ میرے بھائی ہو میرے اسلامی بھائی ہو آدھا آپ کا آدھا میرا میری دو بیویاں ہیں آپ پسند کر لو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں ایک سے آپ نکاح کر لینا یہ رشتہ آپ نے دونوں کے معاملے میں ان کو معذرت کر لی اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک تاجر آدمی ہوں مجھے بازار کا پتہ بتا دو کہ بازار کہاں ہے آپ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے مدین منورہ اور اس وقت آپ کے پاس بظاہر کوئی مال و اسباب نہیں تھا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نشر مبشرہ میں کوئی مال و اسباب نہیں تھا لیکن آپ کے پاس تجارت کرنے والا مائنڈ تھا ایک ٹریڈنگ مینٹلٹی تھی آپ کے پاس اور آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے بازار کا پتہ بتا دو آپ بازار چلے گئے تجارت شروع کی اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار عبد الرحمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ساتھ ہی ایک مدنی پھول ارد کرتا چلوں آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار کیسے بنے تو آپ نے فرمایا کہ میں کم نفے پر بھی مال بیچ دے مال بیچ دیا کرتا ہوں یہ ان کا مدنی پھول ہے میں کم نفے پر مال بیچ دیا کرتا ہوں تو مال بکتا زیادہ ہے نفع کم لیکن میری سیل کی وجہ سے میرا پروفٹ بڑھتا چلا جاتا ہے اور چونکہ اس میں امت کی خیر خواہ بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے خیر یہ ایک زندن مدنی پھول عرض کر دیا میں نے کہنے کا مقصد یہ میٹھے اور پیارے سے بھائیوں کہ دین قربانی سے پھیلا ہے اور یہ سلسلہ چلا آ رہا آج نہیں برسوں پہلے سے اگر دیکھے تو مسلمان قربانی کے معاملے میں اسلام کے نام پر دین کے نام پر نیکی کی دعوت کے نام پر قربانی دینے کے معاملے میں سس سے سس ہوتا جا رہا ہے اور آج نتیجہ یہ ہے کہ اگر اجتماع کرنا یا مشورہ بھی کرنا ہے یا تربیت اجتماع کرنا ہے تو یہ دیکھا جائے گا چھٹی کا دن کون سا ہے کہ چھٹی کا دن ہوگا تو کون جمع ہوگی ورنہ نہیں ہوگی کیوں نوکری کیسے چھوڑیں گے چھٹی لے کر نوکری چھوڑنا بھی نہیں ہوتا چھٹی لے کر آنا ہوتا ہے چھٹی لے کر کیسے آئیں گے تنخواہ کٹے گی یہ کٹے گا وہ کٹے گا سو قسم کے بسوں سے سو قسم کے خیالات آتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سب کا ایک جگہ پر قربانی دے کر جمع ہونا اور دوسروں کو قربانی کا ذہن دے کر وہاں لانا اس سے دین کو کتنا فائدہ پہنچے گا ہم اجتماعی فوائد کی طرف غور کرنے کے بجائے اپنی انفرادی فوائد کی طرف غور کرتے کہ میرا ذاتی نفع اور ذاتی نقصان کہاں ہے میں تھوڑا سا اپنے آپ یہ صرف اس معاملے میں نہیں معاشرتی معاملے میں بھی ہمارا پڑوسی بھوکا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا جبکہ شریعت کی یہ تربیت ہے کہ اپنا شوربا زیادہ بناؤ تو تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے شریعت کی تربیت ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسی کھانے پینے کی عمدہ چیز آ جائے تو اس کے چھلکے وغیرہ باہر نہ پھینکو گے اگر پڑوسی غریب ہوگا تو اس کا بچہ دیکھے گا تو اس کا دل پسیج جائے گا کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے اجتماعی مینٹلٹی کی تو شریعت نے تربیت کی ہے کیا ہم اجتماعی سوچیں اور اجتماعیت میں برکت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی یعنی امت کی اکثریت جو ہے نا وہ ہدایت پر رہے گی اور جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے ہمیشہ اجتماعیت کی طرف غور کرنے سے انفرادی نقصان ہوتا ہے انفرادی تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کو جنازے میں شرکت کرنی ہے تو جنازہ کی اجتماعیت کا نام ہے نا آپ کو وقت کی قربانی تو دینی پڑے گی نا تبھی جنازے میں شرکت کریں گے آپ کو جمعہ پڑھنا ہے جمعہ اجتماعیت ہے جماعت اجتماعیت ہے حج اجتماعیت ہے یہ سب اجتماعیت کے ہی ایک مناظر ہے نا ایک جگہ پر مسلمانوں کو جمع کرنا ہوتا ہے اگر ہر ایک اپنی مرضی حج کرنے جائے تو مسلمان جمع کب ہوں گے ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھنے بیٹھے تو پھر جماعت میں مسلمان جمع کب ہوں گے ہر کوئی اپنی مرضی سے جمعہ خود ہی پڑھ لے گا تو جمعہ کے نام پر مسلمان جامع مسجد میں جمع کب ہوں گے مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا ان کا ایک دوسرے کی خیر خواہ کرنا ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرنا ایک دوسرے سے ملنا ایک دوسرے کا حال احوال لینا ایک دوسرے کے دکھ غم میں شرکت کرنا یہ اسلام کو محمود اور اسلام کا پسندیدہ فعل ہے اس نے ہم کو اجتماعیت دی ہے اب اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی نا آپ کو نیند ہے لیکن جماعت کا وقت آپ جاتے ہیں جبکہ یہ واجب ہی کر دی گئی ہے جبکہ واجب جہاں جہاں واجب ہے لیکن یہ جہاں جہاں واجب کی باتیں آ رہی ہیں فرض کی باتیں آ رہی ہیں یہ صرف باتیں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ہماری ہر جیتی ماہی یہ سبھی ہم جمع ہوئے ہیں تو یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے لیکن آپ کوئی بولے گا میں زور کے بعد آ سکتا ہوں اچھا بھائی آپ زور کے بعد آئیے تو وہ بولے گا میں اثر کے بعد آؤں گا ٹھیک ہے بھائی اثر کے بعد آئیے بولے میں عشاء کے بعد آ سکتا ہوں عشاء کے بعد آئیے گا تب جس کو بولنا ہوگا وہ سب کو الگ الگ تو بولے گا نہیں تو کوئی ایک ہی وقت ہی مخصوص کیا جائے گا جس میں سب جمع ہو جائیں اب اس کے لیے ہر ایک کے لیے کسی کے لیے اس وقت کا وقت مناسب ہے کسی کے لیے نہیں بھی ہوگا لیکن آپ سب کمپرومائز کر کے وقت کی اپنے آرام کی قربانی دے کے رہ جگہ جمع ہوئے ایک اجتمایت جی ہے نظر آ رہا ہے نا کہ اتنے سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے مسجد کے اندر اور درس و بیان ہو رہا ہے اجتماعیت مگر یہ اجتماعیت یہ قربانی سے ہوئی ہے یہ خود نہیں ہو گئی ہے مگر یہ بھی سہولت والی قربانی ہے جو جمعہ کو ہوگا اور جمعہ کے بعد ہوگا کھانا کھانے کے بعد ہوگا تو ہم زیادہ آ جائیں گے رات تھوڑا دیر سے ہوگا تو ہم کم ہو جائیں گے کیوں صبح ہمارے کو کام پہ جانا ہے پھر انفرادیت اجتماعیت پہ غالب آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سوچ بنا لیں ہم دعوت اسلامی کے مدی ماحول نے ہمیں اجتماعیت سکھائی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے یہ کچھ میں نے تمہید باندھی ہے یوں سمجھے کہ یہ سارا میرا تمہیدی بیان ہے قربانی کا استقامت کا ڈٹے رہنے کا آپ دیکھیے صحابہ کرام علیم و ردوان نے قربانی دی وہ مکہ مکرمہ جس میں انہیں ستایا جاتا تھا انہیں مارا جاتا تھا انہیں کس قدر تکلیف دی جاتی تھی اور کس قدر دکھ اور غم کی عالم میں انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ منورہ ہجرت کی اور چند برسوں کے بعد عمرے کا ذہن بنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدیبیا کے مقام پر آئے کفار مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا بغیر عمرے کے احرام کھولا بدنے دیے دم دیے جو مطلب کہ تھے کفارات وہ ادا کیے اور سلو کی سلح ہدیبیہ واقع ہوئی پیپر تیار ہوا اس پر جو شرائط طے ہوئی ان میں کفار نے اپنا غلبہ رکھا مسلمان مغلوب رہے صحابہ کرم علم و ردوان کی جذبات اس وقت پڑھنے اور سننے جیسے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضریاں ہو رہی ہیں آقا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ واقعی اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ یہ وسیع کے مطابق ہوتا ہے کہ واقع کی شان یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر وہی نازل کی جاتی ہے تو وہ یہ صرف وہ آتے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ذہن بنے کہ یہ یو یوں بھی ہو جاتا ہے صرف سمجھانے کے لیے مینوہن منتبک نہیں ہوتی باتیں تو اب وہ سلو دے ہوئی اس میں مسلمانوں کا بازار پہلو دبا ہوا تھا لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو علم غیب جانتے ہیں جن کو غیب کا علم ہے اور بہت نظر آتا ہے تو اس ادیبیہ کے سلو کے بعد ایک بہت بڑی فتح چھپی ہوئی تھی پیچھے اس کے بعد مدبیر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبات کے ذریعے اور قافلوں کے ذریعے دین اسلام کو پھیلایا کہ بظاہر امن ہو گیا اور اتنا اسلام پھیلا اتنا اسلام پھیلا کہ جب ہجرت کر کے نکلے ہجرت ہوئی مکہ مکرمہ سے باہر آئے عمرہ کرنے آئے عمرہ نہیں کرنے دیا واپس بھیج دیا سلح دے دیا واقعی ہوئی بہتر رضوان کا واقعہ وہاں ہوا جس کا بیان قرآن میں موجود ہے پھر دوبارہ چلے گئے احرام اتار کر مکے نہیں گئے کعبے کا طواف نہیں کرنے دیا اور معاہدہ ہو گیا معاہدے میں مسلمانوں کا پہلو دبا مگر استقامت اور قربانی کا منظر دیکھیے کہ کموں پہ پندرہ سو کے سترہ سو صحابہ تھے سب کے سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لے گئے لیکن چند ہی عرصے کے بعد یہی صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں فاتح مکہ بن کر مکے میں آ رہے ہیں مکہ فتح ہوا وہ ستانے والے لوگ سر جھکا کر سامنے کھڑے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری گردن مار دینے کا اعلان ہوگا اور افو در درگزر کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاں معافی کا اعلان فرما دیا ہاں معافی کا اعلان فرما دیا درگزر کا اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے آج امن ہے امن دے دیا تو قربانی کے بعد راحت ہیں قربانی کے بعد راحت ہوتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے لیکن یہاں ساری گفتگو یہ ہے کہ ہم قربانی کا ذہن بنائیں اور قربانی کے راستے میں جو تکالیف آئیں گی قربانی نام ہی تکلیف کا ہے قربانی راحت کا نام ہی نہیں ہے قربانی نام تکلیف کا ہے جانور قربان کیا جاتا ہے نا تو کیا ایسے ہی مٹھائی کھلا کر قربان کرتے ہیں کس کو رسگلہ کھلا دو جانور قربان ہو جائے گا نہیں چھری پھیرتے تبھی قربان ہوتا ہے وہ تکلیف ہوتی ہے تڑپتا ہے جب اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے تو ہمارے لیے جنت کی سواری بنتا ہے بنتا نہیں بنتا تو جو اللہ کی راہ میں خون بہتا ہے اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے لیکن قربانی یہ تکلیف اور قربانی تکلیف نہیں تو قربانی کون سی قربانی اور تکلیف یہ دونوں ساتھ ہیں سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح رہنمائی کی ہے تو بالحق حق کی وصیت کرنے والے حق کی طرف بلانے والے نیکی کی دعوت دینے والے وہ تو بالصبر اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اس راہ میں تکلیف آتی ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں کون الزین نامن ایمان لانے والے وہ عامل الصالحات اچھے عمل کرنے والے وہ تواس و حق کی تلقین کرنے والے نیکی کی دعوت دینے والے اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے وتا وا بے صبر اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان میں نہیں ہیں خسارے میں نہیں ہیں قرآن نے کہا نا سورہ اوسر کے اندر تو یاد رکھیے کہ قربانی یہ تکلیف سے عبارت ہے اگر تکلیف نہیں ہے تو آپ نے میرے کوئی قربانی نہیں دی نا قربانی دینے کا ذہن دین کے لیے کس کس کا بنتا ہے کہ جی میں انشاءاللہ قربانی دوں گا اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کروں گا اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس تکلیف میں میرے لیے وہ راحت پیدا فرمائے گا میرے لیے برکت پیدا فرمائے گا میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا ماشاء اللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جباب خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے پھیلائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے جب خ محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جب محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے مقبول